سب شہر میں عجیب تلا تم ہے جا بجا سخرا کو فرت غم سے نہیں ہوش دست و پا لیٹی ہوئی ہے سہن میں اوڑھے ہوئے ردا سینے میں دل دھڑکنے لگا جب چلی ہوا کہتی تھی خلق سے حسرت میں جائیں گے کیوں دل کبھی ہمارے مسافر بھی آئیں گے لگا ہے یہ صدا کسی عورت نے دی کے لو بچھوا فرش جھاڑ کے سارے مکان کو آئے حسین آج تمہاری بہار ہو چادر کو منہ سے پھینک کے بولی کہ سچ کہو تسکین دل کو ہو گئی جانا جان میں تاثیر دے کریم تمہاری زبان میں ہستی ہوئی یہ سن کے پھری بانس بے قرار اٹھ اٹھ کے چند بار گری وہ نہیں بے اختیار دوڑ کے چلائی ایک بار لو نانی میں تو جاتی ہوں تم گھر سے ہوشیار سچ ہے سفر سے بادشاہ مشرقین آئے تحقیق ہو گئی میرے بابا حسین آئے لاتی ہوں چل کے راہ میں ہوں گے شہ خدا ہم جولیوں کو ساتھ لیا اوڑھ لی ردا اٹھی خوشی میں زو جائے پیغمبر خدا خدا ہمراہ ان کے مادر عباس با وفا سب اس خوشی میں چھوڑ کے ہر ایک کام کو لینے چلے حسین علیہ السلام کو داخل حرم سرا میں ہوئی بیبیاں اداس دیکھا جو لونڈیوں کے گلے میں سیاہ لباس کی ایک نے بس ایک کے منہ پر نگاہ یاس تسلیم کی سبوں کو جو فضا نے آ کے پاس کیوں خیر ہے کہا جو کسی نے نام نے بولی وہ کربلا میں قضا کی مام نے سنتے ہی اس خبر کو لہو ہو گیا جگر ہاتھوں سے دل کو تھام لیا جھک گئی کمر پوچھا کہ در ہے خواہر سلطان بہرو بر فیضان بڑھ کے زینب مستر کو دی خبر زوج رسول پاک کی تشریف لائی ہے ام البنی بھی آئی ہے سورا بھی آئی ہے ماتم کی صف کے پاس جو پہنچی نام رونے لگی پکار کے سیدانیاں تمام کلسوم پڑ گئی پائے تعظیم چند گام اٹھی کھینچ کے زینب پائے سلام گرنے لگی تو بازو میں پکڑ لیا سبر دیکھتے ہی کلے جا پکڑ لیا سورا کے منہ کو دیکھ کے روتی تھی سب کی سانس بیمار لے کے نام بدل پیٹتی تھی جا کہتی تھی مل کے ہاتھ غضب ہو گیا غضب بیٹی بہت اداس بابا بلا لو آپ رقت ہوئی نظر کنیزوں سے ہٹ گئی اٹھ کے حضرت لپٹ گئی تھا بے کسوں میں ذکر شہیدان نئے نوا رن سالہ پہنے زو جائے ابا سے با وفا بیٹھی ہوئی ہے سب سے جدا غم کی مبتلا ام البنین سے دل مستر نہ تھم سکا دیکھا بہو کو خون دل آنکھوں سے بہ گیا عباس یاد کے رہ گیا بیمار کے درست ہوئے جب کے کچھ حواس اشکاخوں میں بھری ہوئی بیٹھی رہی اداس ٹھہرا جو دل تو ماں سے کیا یہ کلام آس جھولے میں ہے یا ہے علی اصغر کسی کے پاس بولی وہ بھر کے خون جگر چشمے پاک میں سوتا ہے کئی بلائے کی خاک میں